ادتیا کا تخت پرانے زمانے میں اجین ہندوستان کے عظیم شہروں میں سے ایک تھا بہت سے دانشور اور شاعر وہاں آئے عظیم کالی داس خود ایک وقت کے لیے اجین میں رہے یہ ادتیا کے دور میں تھا یہ ایک شاندار دور تھا ادتیا ایک طاقتور اور نیک بادشاہ کے طور پر دور دور تک جانا جاتا تھا اس کے لوگ اس سے محبت کرتے تھے اس بے پناہ شفقت کے لیے جو اس نے سب کے ساتھ ظاہر کی لیکن جس خوبی نے وکرمدتیہ کو دیرپا شہرت دی وہ اس کا اچھا فیصلہ تھا جب بھی اس نے جھگڑا سنا تو تمام فریق مطمئن ہو کر چلے گئے ان کے تلخ جذبات کو سکون ملا اور وہ جانتے تھے کہ انصاف ہو گیا ہے وکرمادیہ کی سلطنت کئی سالوں تک ترقی کرتی رہی لیکن افسوس کے اجین بھی وقت کے تابع تھا آخر کار اس کی ہوئليں اور میناروں کو برابر کر دیا گیا گھاس اور جھاڑیاں سب پر آزادانہ طور پر اگ گئی تھیں وكرمادتيیہ خود صرف بادشاہوں کے ذہنوں میں لوک کہانیوں میں اور پہلے پیدا ہونے والے بیٹوں کے نام کے طور پر رہ گیا تھا لیکن اچھے بادشاہ بھوجا کے دور میں اس کی یاد پھر سے زندہ ہو گئی یہ مندرجہ ذیل طریقے سے ہوا ایک دفعہ کچھ چرواہے میدان میں اکٹھے کھیل رہے تھے وہاں بہت سے پتھر اور مٹی کے ٹیلے تھے لڑکے ٹیلے پر چڑھتے یا چٹانوں کے درمیان چھپا چھپی کھیلتے ایک ٹیلا باقیوں سے اونچا تھا یہ پھولوں اور نرم ہریالی میں ڈھکا ہوا تھا ایک بادشاہ کے لیے بیٹھک ایک لڑکا بھاگ کر اس کے اوپر آ کر بیٹھ گیا کھیل میں اس نے اپنے دوستوں سے کہا میں جج ہوں اپنے تنازعات میرے پاس لے آؤ باقی بچے خوش ہو گئے انہوں نے سر جوڑ کر ایک کیس سوچا دو لڑکے ٹیلے کے سامنے کھڑے ہو گئے معزز ترین جج صاحب ایک نے کہا میں اور میرا پڑوسی اپنی زمین کی سرحدوں پر متفق نہیں ہو سکتے برا کرم ہمارا تنازع طے کر لے اچانک ٹیلے پر پڑا لڑکا بدل گیا اس نے ایک حقیقی جج کی طرح دیکھا اور آواز دی اور اس نے منصفانہ فیصلہ دیا کیا شاندار کھیل ہے بچے اپنے دوست کے پاس مزید کیس لائے ان کو حل کرنے میں لڑکا برسوں اور تجربے کے ساتھ ایک عقلمند کی طرح بولا سب متوجہ تھے وہ نیا کھیل کھیلتے رہے جب تک کہ گھر جانے کا وقت نہ ہو گیا اب جج اپنی کرسی سے نیچے کود گیا وہ پھر سے چھوٹا لڑکا بن گیا وہ ہنسا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق کیا وہ اس طرح جدا ہوئے جیسے ایک عام دن کے اختتام پر لیکن یہ کوئی عام دن نہیں تھا اس کے بعد سے اگر ان کے درمیان کوئی حقیقی جھگڑا ہو جاتا تو بچے اسی لڑکے کو حل کرنے کے لیے کہتے وہ اس جگہ جائیں گے اور وہ ایک منصفانہ فیصلہ سنائے گا مجزے کی خبر پھیل گئی لوگ اپنے جھگڑے لڑکے تک پہنچانے لگے وہ ٹیلے کے اوپر بیٹھ کر ہر معاملے کو حل کرتا اختلاف کرنے والے ہمیشہ مطمئن ہو کر چلے گئے یہ سب کچھ جلد ہی بادشاہ بھوجا کے کانوں تک پہنچا اس نے ایک دم سچائی کا اندازہ لگایا وہ لڑکا ضرور وکرمادیہ کے تخت پر بیٹھا ہوگا اس نے اپنے آدمیوں کو ٹیلے کو کھودنے کے لیے بھیجا یقینی طور پر انہیں ایک تخت ملا اس کی بنیاد کے ارد گرد پچیس دیوی دیویاں کھدی ہوئی تھیں جن کے پروں پر اوڑھنے کے لیے تیار تھے بادشاہ نے سوچا اگر میں اس تخت پر بیٹھوں گا تو یقیناً وکرمادیہ کی مہربانی مجھ پر قائم ہو جائے گی میں تمام تنازعات کا دانش مندی سے فیصلہ کروں گا اور اپنے فیصلوں میں منصفانہ اور رحم دل رہوں گا تخت شہر میں لایا گیا ایک طویل جلوس نے اسے محل تک پہنچایا موسیقار اور گلوکار اور رقاص اس کے ساتھ تھے وکردتیہ کے مجزاتی فیصلے کی نشست کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا ہجوم تھا یہ ایک مبارک دن تھا جس میں اعلی شخصیات نے شرکت کی تمام نظریں اس پر ڈال کر بادشاہ تخت کی طرف بڑھ گیا تبھی ایک کھدی ہوئی دیوی بلند آواز میں بولی رکو اس نے کہا وکرمادیہ کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو کیا تم اس اعزاز کے لائق ہو بادشاہ ہچکچایا دیوی نے پوچھا کیا تم کسی اور بادشاہ کے علاقے پر قبضہ کرنے کی تمنا کر رہے ہو ہاں میرے پاس ہے بادشاہ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں تین دن انتظار کرو دیوی نے کہا انہیں روزے اور مراقبہ میں خرچ کرو پھر دوبارہ کوشش کرو وہ اپنے تراشے ہوئے پروں کو پھیلا کر اڑ گئی تین دن کے مراقبہ اور روزے کے بعد بادشاہ ایک بار پھر تخت پر بیٹھ گیا ایک اور کھدی ہوئی دیوی نے اسے رکنے کا حکم دیا کیا تم وکرمادیہ کے تخت پر چڑھنے کے قابل ہو بادشاہ پھر سے ہچکچاتا ہے کیا تم کسی دوسرے آدمی کی دولت حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہو دیوی نے پوچھا ہاں میرے پاس ہے اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں تین دن انتظار کرو دیوی نے کہا انہیں روزے اور مراقبہ میں خرچ کرو پھر دوبارہ کوشش کرو وہ اڑ گئی تو تقریباً ایک سو دن گزر گئے اب ایک ہی کھدی ہوئی دیوی رہ گئی تھی اس نے بادشاہ سے پوچھا کیا تمہارا دماغ بچے کی طرح ہے نہیں ایسا نہیں ہے اس نے جواب دیا یہ سن کر دیوی نے تخت اٹھایا اور آسمان کی طرف اڑ گئی اور یہ آخری بار تھا جب وکرم ادتیہ کا تخت انسانی آنکھوں نے دیکھا تھا اچھا بادشاہ بھوجا اکثر وکرم ادتیہ کے تخت کی پہلی پر غور کرتا تھا یہ کیسے ہوا کہ ایک چھوٹا سا چرواہا تخت پر چڑھ سکتا تھا لیکن بادشاہ نہیں آخرکار وہ سمجھ گیا صرف وہی شخص جو دل کا خالص ہو بچے کے صاف ذہن کے ساتھ حقیقی معنوں میں بلند ہو سکتا ہے اور صرف ایسا ہی وکرمادیہ کے تخت پر بیٹھ سکتا تھا سسٹر نویدیتا کی کہانی پر مبنی